ببركتين الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله حمد و سلاد کے بعد موضوع کے رام ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ اللہ شریف کے لیے ہے حضرات محترم کل آپ حضرات نے سورہ حضاب کی ابتدائی آیا مبارکہ کی مختصر کی سماعت کی آج اسی سورہ احزاب کی بقیہ صورتوں کے متعلق چند مختصر کی تفاصیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی جو آیت کریمہ آج موضوع بحث بنی ہے اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی مرتبت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ ملا کتہ النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے غیب جاننے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں یا الدین عامن سلو اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو وہ سلیم اور خوب خوب سلام بھیجو یہ اس کا لغوی معنی یا مفہومی معنی مراد سمجھ لیجیے اور محترم اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک بات پتا چلی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجنے والا آپ کا رب ہے اور ملائکہ آپ کے طرف درود بھیجتے ہیں اور یہی حکم اور یہی ادا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے معمور فرمائی یہاں پر اہل ذوق بہت اچھا نقطہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس میں ہم اللہ کی موافقت کر سکیں یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ نہیں پڑھتا روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ نہیں رکھتا زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اللہ نہیں دیتا ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا وہ خود محبود ہے لیکن صرف ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مقام ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے فعل مبارکہ اور ہمارے فعل میں مشابت ہو جاتی ہے یعنی اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور ہم بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے حکم سازی فرمایا کہ مسلمانوں تم میرے نبی پر خوب خوب درود پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو اور گرامی یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سماعت فرما لیجیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے شاع فرمایا گیا ایمان والو اے مومنو جن کے دلوں میں ایمان کی شمع فروزہ ہو چکی ہے سنو تم میرے نبی پر درود پڑھو سلو امر کا سیگا ہے تم درود پڑھو ایک بات یہاں پر یاد رکھی جائے <coughs> کہ المطلق یہ گری اللہ اطلاق ہی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے کسی مقام کسی وعید کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتا اور یہاں پر مطلق حکم دیا گیا ہے کہ یا ایو الدین آ اے وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے وہ نبی پر درود پڑے اس کے لیے کوئی وقت کی خاصیت نہیں کوئی دین کی تفصیص نہیں کوئی دن کو موقع کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جب تمہیں وقت ملے جب تمہارا دل چاہے کوئی وقت کی تخصیص نہیں ہے جب تم چاہو درود پڑھو اور فرمایا سلیم سلیمو تسلیم یہاں پر سلیم امر ہے تسلیمہ مفول مطلق ہے یعنی اس کی تاکید کے لیے لایا گیا کہ خاص طور پر میرے نبی پر سلام پڑھو اور مفول مطلق کا قاعدہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر فیل کو مزید مؤقت کرنا ہوتا ہے تو وہ سلیم تسلیما میرے نبی پر خاص طور پر سلام پڑھو تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سلام کی بڑی سخت تاکید فرمائی ہے ایک بات اس کی مثال ہمیں نماز میں ملتی ہے کہ درود پڑھنے میں تاکید نہیں کی گئی سلام پڑھنے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس کی مثال آپ نماز میں دیتی ہے نماز میں آپ کو سلام پڑھنا واجب ہے درود پڑھنا سنت ہے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں یا نہیں پڑھ پاتے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے لیکن آپ نبی پر سلام نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ آپ سجسا ادا نہ کرے نماز ناسک ہے گویا کہ حضرات گرانی اس بات سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو مفہوم بیان فرمایا ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو تو سلام پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اس لیے نماز میں بھی سلام کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جب تک بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتحیات یعنی تشہد میں سلام نہیں پیش کرتا یا اس شیرے کو ختم کر دیتا ہے تو اس کی نماز ہوتی نہیں اس کی نماز کامل ہوتی ہی نہیں ہے تو حضرات گرام اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ سرکار پر سلام پڑھنا ایک تاکیدی امر ہے دوسری بات جو یہاں پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی مقام کو خاص نہیں کیا کوئی جگہ کو خاص نہیں کیا ایک بات اس آیت سے مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دور پڑھنا واجب ہے یعنی ایک دفعہ زندگی میں پڑھنا تو فرض ہے اور دیگر ہمارے جو مشتحدین ہیں وہ کہتے ہیں خصوصا امام شافی وغیرہ کہ جب سرکار کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا تم پر ضروری ہو چکا تو قرآن نے کہہ دیا یا الدین امن وسلو وہ سلو امر کو وجود کے معنی میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب جب بھی یہ گویا کہ امر تم پر نافذ ہوگا تو گویا کہ اس کی ادائیگی تم پر واجب ہو جائے گی اور تمہیں درود پڑھنا ضروری ہو جائے گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا گویا کہ واجب قرار دیا اور جب بھی کوئی نشست ہو جو محفل ہو اس میں سرکار پر درود پڑھنا مستحب ہے اور میں حدیث موجود ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدر صحابی حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں وہ دعا اور وہ نیکی زمین آسمان کے درمیان میں رک جاتی ہے جس کے آگے پیچھے درود نہیں ہوتا تو کہ درود دعا کو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ مقام تک پہنچا دیتی ہے اب حضرت ایک بات یہاں پر اور کہ سرکار پر درود کیسا پڑھا جائے تو بخاری میں حدیث موجود ہے صحابہ کرام نے سرکار کی صلاح السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ پر سلام کو پڑھ لیا اب بتائیے آپ پر درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو سرکار نے درود ابراہیم بتایا اللہ علی محمد محمد کما صلی تعالی ابراہیم تو یہ درود جو بتایا ہے تو اس درود جو بخاری شہر میں سرکار نے فرمایا کہ یہ درود پڑھو اس کے متعلق تمام تقریباً محدثین علامہ ابن حضرت کلامی علامہ محمد ابن احمد القسطلانی شاد الساری کے اندر علامہ عینی رحمت اللہ علیہ تقریباً سارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ درود پاک سرکار نے نماز کے لیے سکھایا تھا درود ابراہیمی نماز کے لیے سکھایا تھا آپ کہیں گے شاہ صاحب اس درود ابراہیمی کو ہم نماز کے ساتھ خاص کیوں کر رہے ہیں تو اس کا جواب میں یہ دوں گا آپ کے سامنے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ سرکار پر صرف درود پڑھنے کا نہیں دیا سلام پڑھنے کا بھی دیا ہے اور درود ابراہیم میں سلام کا لفظ نہیں ہے درود ہی درود ہے اور میں نے ابھی یہ فلسفہ بیان کیا آپ کے سامنے کہ سلام بہت کثرت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا تسلیم بہت سلو کے لیے تسلیم نہیں کہا گیا لیکن سلیمو کے لیے تسلیمہ کہا گیا کہ تم میرے نبی پر سلام کرو اور درود ابراہیمی کے اندر سلام نہیں ہے درود ہے تو پھر آپ سوال کریں گے جناب پھر اس کو نماز میں کیوں رکھا گیا جس میں سلام نہیں ہے تو میں آپ سے کروں عرض کروں گا کہ آپ تشہد میں سلام پڑھ کر آ جاتے ہیں جس کا واجب آپ ادا کر دیتے ہیں تسلیمہ کے طور پر اور سنت ادا کرنے کے لیے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں یعنی نماز کے اندر سلام اور درود ہر جگہ پڑھا جاتا ہے لیکن جن لوگوں نے یہ شیوا بنا لیا ہے کہ ہر جگہ پر صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا ہے یہ سخت قسم کی بدعات ہے یہ سخت قسم کی بدعات ہے اس لیے کہ سرکار علیہ اشراط اسلام کے صحابہ سے جو درود منقول ہے اس کی بے شمار تاریخ ہے تبرانی شریف میں جو تاریخ ہے کہ جس کے گویا کہ اسی ہزار سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو سرکار نے فرمایا جز اللہ عنا محمد ماہ اہل ہوں یہ تبرانی محجم القبیر کے اندر حدیث موجود ہے سرکار نے درود سکھایا ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمارے ہنسی مذہب کے بہت بڑے بزرگ تھے علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت کی سب سے مشتمل کتاب نسیم الریاض جو ہنسی مکتبہ فکر نزدیک مسلم کتاب ہے وہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں آتے تو تقول تحیت السلام علیہ رسول اللہ تو وہ درود جو سرکار کی بارگاہ میں پڑھا کرتے تھے تو صحابہ اکرام سرکار السلام وسلام علیہ رسول اللہ کے درود سے یاد فرمایا کرتے تھے یہ حوالہ نسیم الریاض کا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا تو لہٰذا یہاں پر جو اور جا نہیں جناب درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے ہم کہتے ہیں پڑھ لو درود ابراہیمی منع نہیں کرتے آپ کو پڑھ لو لیکن جو تم دوسرے مسلمان پر یہ نافذ کرتے ہو کہ درود ابراہیمی ہی پڑھو اس کے علاوہ کوئی درود نہیں تو میں کہوں گا خالد احمد امبیٹوی صاحب کی کتاب المحنت اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ لکھتے ہیں درود چاہے منقول ہو یا غیر منقول یعنی رباس ثابت ہو یا نہ ثابت ہو سرکار کی تعریف ہے جائز ہو تو ہم نے جو سلاط و سلام رسول اللہ کہا ہے تو جناب یہ تو کم سے کم فضال اعمال میں زکریہ صاحب نے بھی لکھ دیا ہے اور میں نے صحابہ کرام کے قول ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے تو تعظیم کے ساتھ کہا کرتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ بحث آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ اکثر جگہ پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ درود ابراہیمی پر ہی جان اٹکا دی جاتی ہے کہ نہیں بس درود ابراہیم ہم کہتے ہیں پڑھو منع نہیں ہے پڑھو لیکن تم اس کو یوں کیوں کہتے ہو کہ جناب یہی پڑھو کچھ اور مت پڑھو تو ہم کہیں گے جناب پھر بتاؤ اس میں سلام کا لفظ کون سا ہے اور قرآن کہتا ہے درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی میں سلام نہیں اور سرکار میں جو صحابہ کا درود ابراہیمی سکھایا تھا یاد رکھیے وہ نماز کے لیے سکھایا تھا جو میں نے آپ کے ابھی عرض کیا جو بخاری شریف کے حدیث ہے حوالہ میرے پاس آ کر آپ بخاری شریف کا میری لائبریری میں دیکھ سکتے ہیں اور شارحین کے حوالے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جس میں علماء نے صرف سولاد کی قید لگائی ہے کہ سرکار نے جو درود سکھایا تھا اور صحابہ نے جو درود کے متعلق پوچھا تھا وہ درود نماز کے لیے تھا اور نماز کا درود درد ابراہیمی ہے اور وہ ممالک اس لیے نہیں کہ سلام کی ادا ہم اتحیات میں پڑھ کر آ جاتے ہیں اور اگر اطیات میں فراہم نہ ہوتا تو سرکار کبھی درود کی اجازت نہ دیتے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی پر خالی درود مت پڑھو سلام بھی پڑھو اور سلام کی تاکیب اللہ نے واضح طور پر نشا فرمائی ایک بات دوسری بات یہ سنیے کہ درود کہاں کہاں پڑا جائے تو اس کے متعلق امام جلال الدین سوتی رحمۃ اللہ اللہ ان کی خبر پر قرور فرمائے اپنے وقت کے مجدد ہیں بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے امام ہیں بہت امیر کبیر تھے اور بہت فنون میں ماہر تھے آپ گرامر کے بھی امام گزرے ہیں آپ فقہ شافیہ کے بھی امام گزرے ہیں آپ حدیث میں بھی حافظ الحدیث ایک لاکھ حدیث آپ کو یاد تھی یعنی اللہ نے آپ کو بے شمار علوم عطا فرمائے اور تصوف پر بھی آپ کی بہت وسیع نظر تھی اور آپ نے اپنی کتاب الحاظ الفتارہ جو آپ کے فتارہ کا مجموعہ ہے اس کے مطالعے کے بعد پتا چلتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کتنا پختہ تھا اور آپ کو سرکار سے کس قدر محبت تھی وہ واقع حضرات گویا کہ الحاظ الفتابہ کے اندر موجود ہے اور فرماتے ہیں جب میں جامع صغیر لکھ رہا تھا تو کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کے اندر کوئی جھوٹی حدیث نہیں ہے ساری حدیث صحیح ہے تو صحابی آپ کے شاگردوں نے عرض کی کہ حضور آپ کو کس طرح پتا چلا کہ اس میں ساری حدیث صحیح ہے کہا میں مصطفیٰ علیہ السلاۃ وسلم سے پوچھتا تھا سرکار جو بتاتے تھے میں لکھ دیتا تھا پیدا سرکار سے نو سو سال بعد ہو رہے ہیں اور کیا کیا فرماتے اور اسی بات کشمیری صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ جناب جناب سوتی رحمتہ اللہ علیہ کی شان اقدس یہ تھی کہ انہوں نے بائیس دفعہ اپنی سر کی آنکھوں سرکار کو دیکھا ہے لیکن امام شارانی فرماتے نہیں نہیں بائیس دفعہ نہیں پچہتر دفعہ سر کی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی تو یہ وہ عظیم محدث ہے کہ جن جن کی آنکھیں بھی روشن تھی اور جن کا دل بھی روشن تھا انہوں نے کتاب لکھی جامع صغیر جامع صغیر کے اندر حدیث نقل فرماتے ہیں کہتے کلو بدافی بحمد اللہ علیہ فو اختاؤ وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے شاہ فرمایا ہر وہ نیک کام جس کے شروع میں اللہ کی حمد نہ کی جائے اور مجھ پر درود نہ پڑا جائے وہ کام بے برکت ہوتا ہے ہر وہ کام جس کے شروع میں اللہ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑا جائے وہ کام بے برکت ہوتا ہے اس حدیث پاک کو امام جلادی سوتی نے اپنی کتاب جامع سلیم میں بھی لکھا سعودی عرب سپا نمبر سات پر یہ حدیث موجود ہے اور سنیے ذرا انہوں نے حدیث لکھی کیوں کیونکہ ابن تیمیہ صاحب انہوں نے کتاب لکھی تھی منطقی اخبار وہ منتقل اخبار جب انہوں نے لکھی تو انہوں نے جب کتاب کے شروع میں جب مصنف خطبہ لکھتا ہے تو انہوں نے خطبہ لکھا الحمد للہ رب العالمین سلاۃ وسلام علی رسول کریم تو اب شرح لکھی علامہ شوقانی نے شوقانی نے اعتراض کیا اپنی تیمیہ پر کہ جناب آپ نے ہم کے بعد درود کیوں لکھا تو اس اعتراض کا خود جواب دیتے ہوئے لکھتے اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ہر نئے کام کے شروع میں اللہ کی ہم اور سرکار پر درود نہ پڑا جائے تو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے تو دیکھیے اس حدیث کو عبداللہ بن باز کے شہید مشتحد صاحب نے بھی اپنی دلیل کے طور پر لایا ہے اور ابن تیمیہ صاحب سے اعتراض کو دور کرنے کے لیے حدیث کو پیش کیا ہے کہ ہر وہ نیک کام جس کے شروع میں سرکار پر درود نہ پڑا جائے اس کام میں برکت نہیں ہوتی دوسرا حوالہ اسی طرح حضرات گرانی جلا الفام ابن کثیر کا نام آپ نے سنا ہوگا ابن کثیر کے خاص شاگرد ہیں ابن قیم ابن قیم نے کتاب لکھی درود پاک پر جلال الفام اس میں بھی انہوں نے حدیث لکھی ہے کل امر لا بحمد اللہ علیہ ممحوق من برکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ نیک کام جس کے شروع میں اللہ کی حمد نہ کی جائے نبی پاک پر درود نہ پایا جائے وہ کام ہر برکت سے سجا ہوا ہوتا ہے اس کام میں برکت نہیں ہوتی اب سنیے اب جب یہ حدیث آ گئی کہ ہر کام کے شروع میں درود پڑھنا برکت والا کام ہے تو مسئلہ نکلا کہ جناب درود پڑھنا ہر کام کے شروع میں مستحب ہے اب سنیے یہ ذہن میں بٹھائیے اب مستحب کس کو کہتے ہیں تو علماء نے جو مستحب کی تعریف کی ہے اور الحمد میں وہ تعریف پیش کروں گا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ بات کروں کہ جو ہر شخص کے نزدیک حجت ہو تاکہ آپ کا یہاں پر میں بیٹھنا فضول نہ جائے اب سنیے مستحب کی تعریف تمام مکتبہ فکر کے علماء نے یہ کی ہے کہ سرکار علیہ سلاط وسلام نے وہ کام کیا ہو یا پھر تو لکھتے ہیں یا تو وہ کام کیا ہو یا ان لمب یا بادما رگ یا سرکار نے اگر نہیں کیا تو سرکار نے صرف اس کی ترغیب دلائی ہو مستحب کس کو کہتے ہیں جس کام کی سرکار نے ترغیب دلائی ہو نیکی بتا کر اس کی رغبت دلائی ہو تاکہ لوگ اس کی طرف رغبت کرے تو دیکھیے اس حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ جو سرکار فرماتے ہیں ہر نیک کام کے شروع میں مجھ پر درود پڑو گے تو وہ کام برکت والا ہوگا مجھ پر درود نہیں پڑو گے تو برکت والا نہیں ہوگا بتاؤ سرکار یہاں پر درود کی ترغیب دلا رہے نہیں دلا رہے میں آپ سے پوچھتا ہوں سرکار درود کی ترغیب دلا رہے تو پتا چلا کہ ہر کام کے شروع میں درود پڑھنا مستحب اس لیے مسلمان ہر کام کے شروع میں درود پڑھتے ہیں اور جس طرح کے آج حضرات گرانی اذان سے پہلے سلاط و سلام درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ اس حدیث پر عمل ہوتا ہے کہ ہر وہ نیک کام جس کے شروع میں درود پڑھ لیا جائے وہ کام برکت والا ہوتا ہے برکت سے خالی نہیں ہوتا اور سرکار نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ مومنو ہر کام سے پہلے درود پڑھ پڑھو تو سرکار جس بات کی ترغیب دلاتے ہیں وہ مستحب ہوتا ہے اور سرکار جس کام پر سختی کرتے ہیں وہ سنت مقدہ ہوتا ہے سرکار جس بات پر سختی زبان سے بیان کرتے ہیں وہ واجب بن جاتا ہے قرآن جس کی سختی بیان کرتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے سارے احکام میں نے آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیے اب دیکھیے سرکار نے گرو پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی تو اس لیے مسلمان اذان سے پہلے سلاط اسلام پڑھتے ہیں کیونکہ سرکار نے فرمایا کلو امرین ہر نیک کام امر زیبال تو اذان بھی امریزی بال ہے اقامت بھی امریزی بال ہے ہر چیز امریزی بال ہے جو اللہ کے رضا کے لیے کی جائے نبی پاک کی محبت کے لیے کی جائے ہر نیک کام کے شروع میں درود پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے مستحب ہے جو پڑھے گا اس کو اجر ملے گا جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ نہیں ملتا لیکن جو کہ نہیں پڑھو حرام ہے تو پھر وہ یہ قرآن کی یاد اس کو پیش کرنی پڑے گی کیونکہ قرآن کو کہتا ہے جب چاہے پڑھو تم کہتے ہو نہیں پڑھو تو اب کیونکہ آ گئے ہیں دلیل نفی کی طرف اور میں اکثر آپ کے سامنے کرتا ہوں میرے عزیزوں اپنے ذہن کے گوشے کو وسیع کرو ایک تو حرام حرام تو بہت بڑی چیز ہے مکرو تنظیحی بھی اگر کوئی عالم ثابت کرے گا تو اس کو دلیل شریح دینی پڑے گی اور حرام حرام قرآن ثابت ہوتا ہے تو ایک قرآن کی آج بتاؤ جس میں لکھا ہو کہ اذان سے پہلے سلاط اسلام پڑھنا حرام ہے ایک حدیث متواتر دکھا دو کہ جس میں لکھا ہو ارے متواتر نہ ہو چلو خبریں واحد دکھا دو جس سے فرض ثابت نہیں ہوتا ایک حدیث پاک حدیث کے لاکھوں خزانوں سے دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ جناب ہر نیک کام سے پہلے درود نہ پڑھا جائے لیکن اس کے برخلاف حدیث موجود ہے کہ ہر نیک کام کے شروع میں درود پڑھا جائے اور درود پڑھنا مستحب ہے تو اذان سے پہلے پڑھ لیا جاتا اچھا جناب کہتے شہابہ تو نہیں پڑھتے تھے تو میں نے کہا جب مستحب میں نبی کا کرنا ضروری نہیں ہے تو شہابہ کا کرنا کیسا ضروری ہوگا کیونکہ مستحب کس کو کہتے ہیں جس کی سرکار نے ترغیب دلاؤ کیا نہ ہو ترغیب دلائی ہو تو جب سرکار کا نہ کرنا حجت نہیں ہے تو صحابہ کا نہ کرنا کیسا حجت ہوگا سمجھ رہے آپ یعنی جس کام کو سرکار نہ کریں سرکار نے ہر کام سے شروع میں کوئی عمل نہیں کیا یا سرکار نے کام نہیں کیا مثال کے طور پر حضرات گرامی گرانی جس طرح یہی لے لیجیے کہ سرکار نے ہر کام کے شروع میں اپنے اوپر درود نہیں پا لیکن سرکار نے اس کی ترغیب کو دلائی ہے نا تو پتا چلا جب سرکار کا نہ کرنا پھر بھی مستعب ہونے کی دلیل ہے کسی کام کا سرکار اگر کسی کام کو نہ کرے نہ کرے اپنے ہاتھ سے نہ کرے لیکن زبان سے اس کی ترغیب دلا دے تو آپ کا خود کا نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں تو صحابہ کا نہ کرنا اس کے ناجائز کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے سمجھ رہا تو پتا چلا کہ مستحب اور ادان سے پہلے سلاط اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب صحابہ نہیں کیا کرتے تھے تو میں نے کہا مستحب میں تو نبی کا نہ کرنا حجت نہیں تو صحابہ کے جیسے حجت ہو جائے گا کیونکہ مستحب تو اسی کو کہتے ہیں جس کی تعریف میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ماں رزب حفیظ کہ سرکار نے اس کی ترغیب دلائی ہو اور جب سرکار کا نہ کرنا حجت نہیں تو صحابہ نے نہ کیا تو حجت کیسے ہو سکتا ایک بات دوسری بات دیکھیے صحابہ نے اذان سے پہلے سلاط اسلام نہیں پڑھا لیکن کہیں منع کیا ہے بتائیے منع کیا ہے نہیں منع نہیں کیا حدیث عام ہے پڑھو ہر کام سے پہلے جب تک ممانعت نہیں آئے گی حدیث کا عموم چلے گا جب تک اس کی تخصیص نہیں آئے گی حدیث کا عموم چلے گا کہ مومنو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو سب پڑھنے لگے سرکار نے تخصیص کر دی لیکن امام کے پیچھے نہیں پڑھو سرکار نے تخصیص کر دی اب ایک حکم سے اس کو عام رکھا جا رہا ہے کہ لا اللہ کتاب بخاری حدیث ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑے لیکن دوسری حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب تو امام کے پیچھے ہوگا تو نہیں پڑے گا تو دیکھیے عام تو تھا لیکن ایک حدیث نے اس کو خاص کر دیا یہاں پر حکم عام ہے کہ ہر نئے کام کے شروع میں درود پڑو ایک حدیث بتا دو جس میں سرکار زبردستی آپ ممانت کریں گے تو یہ آپ کے دل کا بغض ہوگا یہ خوب سے باقی نہیں ہوگا یہ سرکار کی گستاخی کی علامت ہوگی اس لیے کہ درود پاک پڑھنا آبا نے نہیں کیا تو اس کے جواب میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر کیا بڑا جامع جواب ہے اگر آپ سمجھ چکے ہو تو دوسری بات یہ تو ہم کہتے ہیں دیکھ صحابہ نے نہیں کیا تو نہ کرنا نہ ہونے کی دلیل نہیں کہ آپ یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو حدیثیں ہیں اس میں صحابہ کی پوری زندگی کا عمل ہے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کی جو پوری زندگی گزری ہے تاریخ میں ان کی پوری زندگی کا عمل ہے کوئی اگر دعویٰ کرتا ہاں تو میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو زبان سے کہتے نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز فجر کی پیچھے ایک امام کے اللہ اکبر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی صحابی کی حدیث دکھا دو کسی رسول کا قول بتا دو کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہو لیکن پھر بھی آپ مستحب کہتے ہیں پھر بھی آپ مستحب کہتے ہیں اور اپنے دارالعلوموں سے یہی فتوا دیتے ہیں کہ زبان سے نیت کا تلب کچھ کرنا مستحب ہے حالانکہ صحابی نے ایسی نیت نہیں کی تو صحابی زبان سے نیت نہ کرے وہ مستحب تو صحابی نے اگر درود نہیں پڑا تو وہ ناجیز کیسے ہو سکتا ہے سمجھ رہے تو یہاں جواب یہی دیا جاتا ہے کہ عدم ذکر یعنی کسی بات کا بیان نہ کرنا اس کے ہونے نہ ہونے کی دلیل نہیں کسی بات کا بیان نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں کیونکہ مشکات اٹھا کر دیکھیے مشکات میں حدیث موجود ہے کہ صحابی ہیں وہ وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہاتھ دھو لو کلی کر لو دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں بسم اللہ پڑھو پھر کرو تو دیکھو ایک صحابی بسم اللہ ثابت ہے ایک سے نہیں ثابت ہے تو کیا یہ کہے گا کوئی کہ جس سے ثابت نہیں وہ ممکن تھے نہیں ان سے ذکر نہیں ہے تو اب میں ذکر اب میں عدم النقل عدم ذکر کا مستلزم نہیں یعنی کسی بات کا ذکر نہ ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں مثال کے طور پر حضرات آپ میرے پاس آگے خاموش بیٹھے رہے اور میں کہوں جناب آپ تو گونگے ہیں بولیں گے کیوں کیونکہ آپ بات نہیں کر رہے تو کسی چیز کا ظاہر نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل تو نہیں کسی چیز کا ظاہر نہ کرنا اس کے نہ ہونے کے دلیل نہیں آپ آئیں خاموش بیٹھے جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ بات کریں گے لیکن اگر آپ نشست میں خاموشی اٹھ کر چلے گئے تو کوئی کہے جناب گونگا تھا اس لیے بات نہیں کیا لیکن بچہ بھی کہے گا جناب موقع نہیں تھا انہوں نے ذکر نہیں کیا اپنی صلاحیت ظاہر نہیں کی تو صلاحیت کا ظاہر نہ کرنا اس میں نہ ہونے کی دلیل تو نہیں تو اسی طرح صحابہ کا نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں اور مستحب میں صحابہ کے عمل کی کیا ضرورت جب نبی کے عمل کی ضرورت نہیں اس لیے کہ مستحب کہتے ہیں اس کو ہے کس کی جس کو صرف سرکار نے ترغیب دلائی ہو خود نہ کیا ہو جب سرکار کے خود نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل نہیں تو حضرات جی آج دور میں چڑھ کر کہا جاتا ہے یہ کیسا ہے تو میں پوچھتا ہوں آپ ہی تو فتوا دیتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا جناب جو کہ مستحب ہے حالانکہ کبھی یہ بھی یہی مسئلہ ہے تو اس پر تو آپ کبھی بدت کا فتوا نہیں دیتے اچھا ایک بات نہیں جناب آپ یہ پانچوں ٹائم کی اذان میں کیوں کرتے ہیں اس میں ملا دیتے ہیں ہاں میں نے کہا ایک اعتراض جو میرے ساتھ حال میں پیش آیا تھا میرے حجرے میں شخص آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آنے والے دور میں آنے والے دور میں آنے والی ہماری اولادیں سمجھیں گی کہ سلاط و سلام جو ہے وہ اذان کا جز ہے میں نے کہا اچھا ہاں میں نے کہا مشورہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ جز کس کو کہتے ہیں ایک کل کے دو اجزا جز بنتے ہیں یہ چشمہ ہے دیکھیں میں اس کو توڑ دوں بیچ میں سے تو یہ اس کا ایک جز جز ہے ہے ایک کا ٹھیک ہے جب دونوں کو ملاؤں گا تو جڑ جائے گا لیکن ایک جز کو ہٹا دوں اور کاغذ کو ملا دوں تو جڑے گا کیوں اس یہ جز الگ یہ جز الگ تو پتا چلا کہ جز وہاں پر ہوتا ہے جب دونوں طرف سے چیزیں ایک ہو سمجھ رہے آپ جب دونوں طرف سے چیزیں ایک ہو اچھا اذان کس چیز سے شروع ہوتی ہے کبھی لا الہ الا اللہ سے شروع ہوئی ہے بتائیے کبھی مل کر کہیے کبھی اشہد اللہ سے شروع ہوئی ہے اچھا درود کبھی سلاد و سلام پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی درود تو پڑھا جاتا ہے تو اذان کے الفاظ خاص ہیں کہ نہیں درود کے خاص ہیں درود کے خاص ہیں تو ایک ہے غیر خاص اور ایک ہے خاص تو دونوں ایک دوسرے کے جز کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک دوسری بات اب سنیے کہ ہم ملا دیتے ہیں حالانکہ ملا تو کوئی نہیں ہے اذان میں وصل کیا جاتا ہے فرق کیا جاتا ہے اور وقفے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اذان الگ ہوتی ہے درود الگ ہوتا ہے اذان کی آواز جہر کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے درود ذرا پستی کے ساتھ ہوتا ہے درود کے کلمات خاص نہیں ہے اذان کے کلمات کیا ہیں خاص ہے اچھا جناب یہ تو بات آپ نے سماپت کر لی کہ اب ایک ہے غیر مخصوص اور ایک ہے مخصوص تو غیر مخصوص کو مخصوص کا جز کرنا بے وقوفی ہے اس لیے کہ جناب وہ تو اس کے جزمے سے نہیں ہے تو اس کو کس طرح مخصوص کر سکتے ہیں اچھا ایک بات اب دیکھیے اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے کلمات خاص ہیں اللہ اکبر کبھی آپ نے نہیں سنا کہ اذان لا سے شروع ہی ہو ٹھیک ہے لیکن درود کے کلمات اور اس کی ابتدا اور انتہا خاص نہیں تو ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی ابتدا اور انتہا خاص ایک چیز ایسی ہے جس کی ابتدا اور انتہا خاص نہیں تو ایک جو ہے ابتدا اور انتہا کے غیر مختص ہے اور ایک مختص ہے تو آپ بتائیے کہ اس کو اس کا جز کہنا بے وقوفی ہے کہ نہیں کیونکہ دیکھیے جز تو وہاں پر قرار دیا جائے گا کہ جب دونوں کی صورت ایک جیسی ہو دونوں کی ہرت ایک جیسی ہو جس کی مثال میں نے چشمے کے ساتھ دی کہ اس چشمے کے دو ٹکڑے کر دیے جائے تو بچہ بھی کہے گا جناب یہ دونوں کو ملا دیا جائے تو یہ دونوں جز مل کر کل بن جاتے ہیں کیونکہ یہ جو چشمے کا حصہ ہے یہ اسی کا جز ہے لیکن میں اس کو پھینک دوں اور کاغذ کو اٹھا کر کہوں کہ یہ اس کا جز ہے تو کہیں گے نہیں جناب یہ کاغذ ہے یہ الگ چیز ہے اور یہ کر دیا جائے تو بچہ بھی کہے گا جناب یہ دونوں ایک کو ملا دیا جائے تو یہ دونوں جز مل کر کل بن جاتے ہیں کیونکہ یہ جو چشمے کا حصہ ہے یہ اسی کا جز ہے لیکن میں اس کو پھینک دوں اور کاغذ کو اٹھا کر کہوں کہ یہ اس کا جز ہے وہ کہیں گے نہیں جناب یہ کاغذ ہے یہ الگ چیز ہے اور یہ اور چیز ہے کیونکہ اس کی اصطلاح بناوٹ کچھ اور اس کی بناوٹ کچھ اور اس کی شکل کچھ اور اس کی شکل کچھ اور اذان کی شکل اور دروپ کی شکل اور اذان کی بناوٹ اور دروپ کی بناوٹ اور اذان کی ابتدا اور دروپ کی ابتدا اور اذان کی انتہا اور دروپ کی انتہا اور اب اس کو جس کیوں کہا جاتا ہے تو میں کہوں گا خدا را اس مسئلے کو سختی سے نہ لے تسلی سے لے میں سارے اعتراض کر رہا ہوں دیکھیے کہ تسلی سے دیکھا جائے تو اگر آپ گرم اس مسئلے پر کوئی نوعیت نہیں ہوتی میں نے حدیث پڑھی ہے تو سب سے پہلے حدیث کا جواب ہونا چاہیے کہ حدیث عام ہے کلو امرن بی بالن ہر وہ نیک کام جس کے شروع میں درود نہ پڑا جائے جب تک اس کی تخصیص نہیں آئے گی حدیث عام رہے گی ایک بات دوسری بات جو سوال کیا جاتا صحابہ نے نہیں کیا تو میں نے کہا دیکھیے اذان سے پہلے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا کسی نئے چیز کا یہ تو صحابہ کی سنت ہے کیونکہ سرکار نے صحابہ کو اذان کیا سکھائی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ختم کا کیا طریقہ سکھایا تھا لا الہ الا اللہ لیکن حضرات گرامی آئیے ذرا میدان استدلال کے اندر اور حدیثوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے آپ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر مبارک کا آپ ذرا ملاحظہ کیجئے یہ ابوداؤ شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ستر حدیث موجود ہے حضرت بلال فجر کی نماز کے لیے جب اٹھتے تو ایک صحابیاں تھیں ان کے گھر پہ کھڑے ہو جاتے اور فجر کی روشنی کو ملاحظہ کرتے فجر کی روشنی کو ملاحظہ کرتے جب فجر کی روشنی نظر آ جاتی تو آپ دعا کرتے اللہ احمدوں کا مولا میں تیری حمد کرتا ہوں وہ استعینوں کا اللہ قریش اور میں قریش پر تیری مدد چاہتا ہوں یقوم دین کا تاکہ قریش تیرے دین پر قائم رہے یہ دعا سرکار نے سکھائی تھی بولیے سرکار نے سکھائی تھی اور وہ صحابیہ کہتی ہے خدا کی قسم شریف ہے وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں نے ہمیشہ دیکھا کہ حضرت بلال اس دعا کے بعد یا اس اذان سے پہلے دعا کبھی چھوڑتے ہی نہیں تھے تو میں پوچھتا ہوں دیکھو حضرت بلال نے اذان سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا تو آپ فتوا چک لگانا چاہیے تھا کہ سرکار نے تو آپ کو اللہ اکبر کو سکھایا تھا اور آپ نے دعا کیوں پڑھ لی تو حضرات گرامی یہ اعتراض تو یہ ہوا کہ جس طرح کہ اب اس کی کیا مثال پیش کی جائے خیر عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے تو حضرات محترم یہ کہ صحابی کا نہ کرنا اس میں کوئی حجت نہیں اس لیے کہ سرکار نے اس عمل کی ترغیب دلا دی ہے اور کسی نیک عمل سے پہلے کسی پانچ چیز کا اضافہ کرنا ایسا اضافہ جو مستحب ہو جس کو فرض نہ کہا جائے جس کو واجب نہ کہا جائے جس کو سنت نہ کہا جائے اور ظاہر سی بات ہے اذان سے پہلے سلاط و سلام اگر نہ پڑھا جائے تو اذان ہو جاتی ہے پڑھ لیا جائے تو درود کا ثواب ملتا ہے کیونکہ کلو امرنگ زی بالی اور علامہ شامی کو فرماتے ہیں کہ ہر نیکی برباد ہو سکتی ہے فتح شامی موجود آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نیکی برباد ہو سکتی ہے لیکن نبی پر درود پڑھنا برباد نہیں جا سکتا تو حضرات گرامی ایسی نیکی کو کس طرح چھوڑ دیا جا سکتا ہے اب آپ ایک مسئلہ اور سنتے چلیے اچھا جناب وہ اذان سے پہلے ہی کیوں خاص کر دیا جاتا ہے تو ہم نے کہا دیکھیے ایک نیک عمل کی ابتدا ہو رہی ہے اور حدیث ہے کہ جب نیک عمل کی ابتدا ہو تو اس سے پہلے نیک کام کرو اور آپ نے دراصل کتابیں نہیں پڑھی ورنہ آپ کو پتا چل جاتا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی نفلی عبادت کے لیے کوئی وقت خاص کرنا چاہیے درود نفلی عبادت ہے کہ نہیں درود نفلی عبادت ہے اس کے لیے ہم نے آزان سے پہلے وقت خاص کر لیا بولے بدا کے میں نے کہا نہیں نہیں بخاری شریف اٹھائیے جلد نمبر ایک سفا نمبر ایک سو چون سرکار نے فلاح تو فلام میراج میں گئے سرکار چل رہے ہیں اور آگے قدموں کی آواز آ رہی ہے سرکار چل رہے ہیں آگے قدموں کی آواز آ رہی ہے جبریل نے کہا حضور یہ بلاج کے قدموں کی آواز سرکار جب میراج سے لوٹ کر آئے بخاری شریف جلد نمبر ایک سفا نمبر ایک سو چون سرکار نے فرما بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہاری قدموں کی آواز کو جنت میں سنا وہاں مصطفیٰ تیری سماج کو سلام تیرا غلام فرش پر چلے تو عرش پر اس کی سماج سنتا ہے تو دوراجی والوں کا سلام نہیں سنے گا یہ تو ایمان کی کمزوری ہے کہ جو ایمان کا کمزور ہوگا وہ اس قسم کا سوال کرے گا ورنہ میرے حبیب کے احادیث اور آثار اور آپ کے اشاروں سے تو عقل مند لوگوں کے لیے دلائل موجود ہے کہ بلان زمین پر چلتے ہیں انسان قدم کی آواز خود نہیں سن سکتا مصطفیٰ جنت میں سن رہے ہیں مصطفیٰ جنت میں سن رہے ہیں تو حضرت بلال نے عرض کی حضور میرے پاس کیا عمل ہو سکتا ہے بس میرا عمل تو یہی ہے آدمی کرتے ہوئے میرا عمل تو یہی ہے کہ حضور میں ہمیشہ جب چاہے دن ہو یا رات ہو یا دوپہر ہو جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو حضور میں دو رکعت پڑھ لیتا ہوں اب دیکھیے دو رکعت پڑھنا ضروری نہیں تھا لیکن انہوں نے ہر وضو کے بعد خاص کیا ٹھیک ہے اب اس حدیث کی شرح میں کروں تو گرفت ہوتی ہے علامہ ابن حضرت کلانی رحمت اللہ علیہ فت الباری شر البخاری کے اندر لکھتے ہیں وہ استفاد منہ جواز و اشتہاد پھر توقیت عبادت فرماتے ہیں کہ حدیث ثابت ہوا کہ کسی نفلی عبادت کو کسی وقت کے خاص کرنا جائز ہے جب ثابت ہوا کہ کسی نفلی عبادت کو کسی وقت کے ساتھ کرنا جائز ہے تو کیا آپ اتنے ظالم ہیں کہ درود آپ کے نزدیک نفلی عبادت نہیں اور اگر نفلی عبادت ہے تو پھر فتویٰ سنیے حضرت قرآن کا وہ کہتے ہیں کسی نفلی عبادت کو کسی کسی اپنی عبادت کو اپنی سہولت کے مطابق کسی وقت کے ساتھ خاص کرنا جائز ہے اور حضرات گرانی اس کے علاوہ مسلمان نہ تو اس کو فرض کہتا ہے نہ واجب کہتا ہے نہ سنت کہتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ نے ترغیب دلائی جو ہم کر رہے ہیں اب آئیے فتویٰ پوچھتے ہیں علامہ شامی سے جو فتح شامی فتح صنفی کا ایک عالمگیر اور حضرات گرامی یہ سمجھ لیجیے کہ ایک عظیم سرمایہ ہے جو فتح عالمگیری کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے اور فتح شامی کا مرتبہ اس سے پہلے آتا ہے آئیے علامہ ابن عابدین شامی سے پوچھتے ہیں حضرت آپ بتائیے کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود پڑھنا کیسا ہے حضور آپ جو فتوا دیں گے ہم مان لیں گے تو میں پیش کرتا ہوں اٹھائیے شامی جلد نمبر ایک کتاب الصلاح باب الاذان کیا لکھتے علامہ شامی لکھتے التسلیم و بعد الاذان حدث فی ربی الاول سنتن سبامیہ و احدا سمانینہ وہ کہتے ہیں کہ اذان کے بعد سلام پڑھنا یہ ربی الاول ربی آخر کے دن اور سات سو اکاسی عیسوی کے اندر یہ گویا کے ایجاد کیا گیا اور فرماتے ہیں عشاء عشا کی نماز میں ایجاد کیا گیا اور پیر کا دن تھا اور فرماتے ہوا حسنتن یہ بہت اچھا نیا کام ہے کیا فرماتے یہ بہت اچھا نیا کام ہے میں نے کہا آج سے تقریباً پانچ سو چھ سو سال والا بزرگ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا نیا کام ہے اور آج آپ کو چودہ صدی میں نظر آ رہا ہے بہت ہی گندا کام ہے کہتے ہیں نمازوں کو بدل دیا اذانوں کو بدل دیا میں نے کہا بڑے ظالم ہو بڑا جھوٹ بولتے ہو بدلنا جب ہوتا ہے جب ہم کہیں کہ اس کے بغیر اذان نہیں ہوتی اور لوگوں کو تاثر کیا دیا جاتا ہے کہتے ہیں ان کی اذان تو بروک کے پیچھے ہوتی نہیں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن نے صحیح کہا ہے کہ لانت اللہ البی جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جب میں قائم میں جس بات کا عمل کر رہا ہوں میں اپنے عقیدے کے اظہار اور بہتر کر سکتا ہوں جب میں نے اظہار کر دیا کہ میں اس کو واجب نہیں سمجھتا میں اس کو فرض نہیں سمجھتا میں اس کو سنت نہیں سمجھتا میں مستحب سمجھتا ہوں اور مستحب اپنے گھر سے نہیں سمجھتا سرکار کہتے ہیں کلو امرنگ زی بارنگ لم يبدا فيه بحمد الله والصلاه عليا فهو اكثر ممحوق بكل بركه یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے سرکار کا فرمان ہے اور آپ کے بزرگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب ہر وہ نیک کام جس کے شروع میں سرکار پر درود نہ پڑا جائے وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تعصب سے نجات عطا فرمائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے درود پاک پڑھ لیجیے اس کے علاوہ اور ایسے بہت سے فتوے ہیں کہا جاتا نہیں کہ آپ قرون سلاسا میں اذان سے پہلے سلاط السلام نہیں تھا میں نے کہا دیکھیں قرون سلاسا کس کو کہتے ہیں سرکار کا دور صحابہ کا دور تابعین کا دور جس سرکار فرما سم الدین یلون سم الدین میرا دور سب سے بہتر جو اس کے بعد ملے گا وہ بہتر جو اس کے بعد ملے گا وہ بہتر تو کہا جو عمل قرون سلاسا میں نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے میں نے کہا نہ کرنا حرام ہونے کی دلیل تھوڑی ہے نہ کرنا حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ گنگوہی صاحب سے پوچھا گیا تھا فتح و رشیدیا کے اندر کہ حضور ہمارے گھر میں جب مصیبتیں ہو جائیں تو ختم بخاری کر سکتے ہیں حالانکہ بخاری شریف قرون سراسا میں نہیں تھی تو جواب دیا نہیں تھی تو کیا ہوا نیک عمل ہے جہیز ہے تو میں نے کہا دیکھیے اب آپ بھی تقریم کر رہے ہیں کہ قرون سلاسا نیک عمل کا نیک عمل قرون سلاسا کے محتاج نہیں ہے کیونکہ ہم کسی چیز کو واجب ثابت کریں تو رجوع کریں نا ہم تو مستحب کہہ رہے ہیں اور مستحب تو قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے کیونکہ مستحب کس کو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ ہے جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ مستحب ہے ارے درود کو مسلمان کیا رب اچھا سمجھ رہا ہے رب کہتا ہے ان اللہ میں خود پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو جب رب جس کام کو اچھا سمجھے تو حضرات اس کے استحباب کی کیا شان ہو سکتی ہے ایک دفعہ پڑھیے اس کے بعد سرکار فراۃ و فرام کے رشتوں کو بیان کیا گیا اور فرمایا گیا یا ایو یو کل ازواجی کا و بناتی کا و نسا المومنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ بات کہہ دو کہ وہ چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں یعنی منہ چھپانا یہ جو آج کل وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں ان دنیا دار داروں کا رد کرتا جو کہتے ہیں کہ عورتوں کا منہ چھپانا ضروری نہیں ہے اور منہ دکھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کیجیے یا کیونکہ مجھے ستائیس تک یہ قرآن ختم کرنا ہے اور میں نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا اور مہلت دے دیتے تو میں تقریباً ان سارے مسائل کی تفسیر کر دیتا لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا تو بس یہ یاد رکھیے قرآن ثابت ہے کہ عورت منہ ڈھاکے گی اس کا منہ دیکھنا حرام ہے ٹھیک ہے اور قرآن اس بات کو کہتا ہے اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جو اللہ کے حبیب پر اشاد ہوا کہ حبیب آپ کہہ دو کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو تو ہم اہل سنت و جماعت کا یقیدہ ہے کہ سرکار علیہ صلاح السلام کی گیارہ ازواج متحرات تھی ٹھیک ہے اور سرکار علیہ صلاح السلام نے ازواج متحرات ماض اللہ کسی اور نیت سے نہیں محض ان کو پناہ دینے کے لیے کی کہ جو یا تو بیوہ تھی یا جن کا کوئی سہارا نہیں تھا سرکار علیہ وسلم نے محض اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اپنے شرف زوجیت میں لیا اور قبیلے میں اپنی نسل حضرات گرامی اور اور لوگوں کو اپنے خاندان میں شمولیت کے لیے سرکار نے صلاحت صحیح مقام بیان کیا ورنہ الزم اللہ جو عیسائی سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غلط باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے گیارہ زواج مطالعہ کی تھی یہ سب عقل نقل مردود ہے وہ تو تمہارا مذہب ہے کہ تم بازاروں میں ذنا کرتے رہو اور چرچ میں آ کر توبہ کر لو تو کہتے ہماری توبہ تو عیسا نے اپنی جان دے کے کرنی تھی ہم کچھ بھی کرتے پھریں عیسا جو سولی پر چڑھ گئے تھے تو ہم اگر کچھ بھی کریں جنا کریں چوری کریں کچھ بھی کریں تو ہم صرف چرچ میں آئیں اور سلام کریں گاڈ سلام علیکم کر کے نکل جائیں تو کہتے ہیں بس سارا ہو گیا تو تمہارا دین تو ایسا معجول مرکب ہے جس کی کوئی امتحان نہیں خود کے دین پر شرم کرو پھر جا کے سرکار علیہ صلاح السلام کی قسمت مبارکہ پر اٹیک کرنا ایک دفعہ دور کے پاس پڑی میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گیارہ باج مطالعات تھی اور ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ سرکار کی چار بیٹیاں تھیں کتنی حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت میں کلثوم اور حضرت فاطمۃ تو رضی اللہ اللہ عنہ یہ وہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی صاحبزادیاں ہیں جن کا شمار ہم اہل صورت کے نزدیک ہے اہل حضرات کہتے ہیں کہ نہیں سرکار کی ایک ہی بیٹی تھی اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہمارا بیان صرف اپنے موقف کو ظاہر کرنا ہے کوئی مباحثہ نہیں کوئی تنقید نہیں کوئی مناظرہ نہیں اپنے موقع کو ظاہر کرنا ہے دلائل کی دنیا میں گفتگو کرنا ہے آپ کے پاس دلائل ہے آپ ہم بھیجیے ہم سے رابطہ کیجیے ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے موقع کو ظاہر کر رہے ہیں اور موقع کو ظاہر کرنا اور ظلم کو ہٹانا مسلمان کا فرض ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں اہل تشریح کہتے ہیں نہیں سرکار کی ایک صاحبزادی تھی میں نے کہا قرآن کہتا ہے یابی نبی ازوا جی کا وہ بنا کا بنا کا بن کی جمع ہے بیٹیاں اور ایک بیٹی اس کو بیٹیاں نہیں کہتے ہیں اس کو بیٹی کہتے ہیں تو کہ کرنے کے میں تمہارے ترجمے کو نہیں مانتا تو دیکھیے یہ شیعہ حضرات کا مستند ترجمہ ہے مولانا حافظ فرمان علی صاحب جو شیعہ حضرات میں بڑے مشہور مترجم ہیں میں ان سے ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے ایک دفعہ یا و بناتی کا و نسا علم و منی ترجمہ کرتے ہیں فرمان علی صاحب اے نبی اپنی بیویوں اپنی لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو تو لڑکیوں لڑکی اور لڑکیوں میں تو کوئی تمیز ہوگی نا لڑکی ایک کو کہتے ہیں لڑکیوں جمع کو کہتے ہیں تو لہٰذا ایک جمع کی طرف نہیں آتا عربی میں اس کا تعداد تین سے زیادہ ہوتی ہے تین تک ہو تو لہٰذا یہاں پر جو بنا کہا گیا ہے مجھے تاریخ کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے جب قرآن کہہ رہا سرکار کی چار بیٹی ہے قرآن کہہ رہا بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹی نہیں بیٹیاں ہیں تو لہذا صرف ظلم یہ اور خود دیکھیے فرمان علی صاحب آپ کے مترجم ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جناب لڑکیاں کو انہوں نے ترجمہ کیا تو میرا ترجمہ نہ مانے تو کم سے کم فرمان علی صاحب کا ترجمہ مان لیجیے کہ جناب جنہوں نے یہاں پر بیٹیاں کا معنی کیا ہے اور بیٹیاں کا معنی کرنا اس بات کے دلیل ہے کہ سرکار کی ایک بیٹی نہیں ایک سے زیادہ دو نہیں بلکہ دو سے زیادہ تھی تین یا تین سے زیادہ اور اہل سن و کا پہ یقین ہے الحمد للہ کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی فرما کی ازواج محتاط محتارات گیارہ تھیں اور آپ کی شہزادیاں چار تھی جس پر الحمد اتفاق ہے اور میرے خیال میں فرمان علی صاحب ہمارے موقع سے متفق ہیں تو ذاکرین صاحب جب آپ کے فرمان علی صاحب میری بات کو مان رہے تو کم سے کم آج بھی تو نعرہ لگائیے سرکار کی چار بیٹی تھی اگر نہیں مانتے تو کم سے کم اس ترجمے کو ختم کر دیجیے جو آپ کے موقع کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ الجا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں تو جناب یہ آپ کے دیکھیے خود مترجم صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ جناب سرکار علی کی لڑکیاں تھی لڑکی نہیں ایک دفعہ پاس اس کو پیچھے رکھیے میں نے کل کیا تھا اس کو ہٹائیے ذرا اس کو ہٹائیے میں نے کل کیا تھا آپ کے سامنے کہ اختلاف چلتا ہے سکو پر تو میں نے ارض کیا اور ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہمارا موقف کوئی مناظرہ نہیں کوئی مباحثہ نہیں کوئی قتل و غارت نہیں کوئی فرقہ واریت نہیں قرآن ہے بیان ہوا آیت آئی تفسیر کی اس سے پہلے میں نے کوئی آیت کی تفسیر کی نہیں کی اس لیے کہ جناب جو آیت آئی اس کی تفسیر کرنا مجھے ضروری ہے اور تفسیر جب میں تنقید کے لیے سے نہیں کر رہا اگر کوئی ظالم مجھے زبردستی متون کہے تو وہ اپنے امال خود بھوکتے گا میں اس کو ذمہ دار نہیں میں محض ایک موضوع کی مذاق کر رہا ہوں اب سنیے صحابہ کرام سے الحمدللہ ہمارے تک سکا پہنچا اس کے دلائل تو الگ جگہ پر ہے لیکن شکایت جعفریہ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل تشیح حضرات کا یہ کہنا کہ جناب ہمارے نزدیک ہمارا جتنا فقہ پہنچا ہے وہ سارا فقہ ہمیں حضرت ابو عبداللہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے تو آیا یہ کہاں تک حقیقت ہے میں آپ کو بیان کر دوں کہ جناب آیا حضرت جعفر علیہ السلام سے جو فقہ موجود ہے آیا وہ اہل تشریح کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے وہ کہاں پر موجود ہے تو ایک دفعہ درود پاک پڑھیے آپ دیکھیے میرا بیان اس وقت انٹرنیٹ پر جا رہا ہے انشاءاللہ میری باتوں سے اہل تشریح حضرات بھی متفق ہوں گے اور میں نے کہا کہ تعصب سے مت لیجیے گا اور نہ میں متاثر بن کر بیان کر رہا ہوں اہل تشیح ہمارے نزدیک حدیثوں کی سات چھ کتابیں مستند ہیں جن کو ہم سیاہ ستا کہتے ہیں بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ ابو داود نسائی چھ کتابیں اہل تشیح حضرات کے نزدیک چار کتابیں مستند ہیں جس کو سیاہ اربا کہتے ہیں جس کی تاریخ اور مصنف کے نام کے ساتھ حوالہ سوال فرمائیے ایک ہے جناب اصول کافی جو اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے اصول کافی اس کے مصنف ہے ابو جعفر کے لینی اسکیم کی پیدائش ہوئی ہے تین سو تیس ہجری یعنی یہ امام جعفر صادی کے وصال کے ایک سو سال ایک سو اسی سال بعد پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور فقہ تیار ہو رہا ہے اچھا دوسری کتاب ہے من لا اخبر الفقی اس کے مصنف ہے محمد بن علی بن بابیا اور ان کی وفات ہے تین سو اکاسی تھری ایٹی ون ہجری اور یہ امام جعفر صادی کی تاریخ وفات کے بعد یعنی دو سو تیس سال کا عرصہ ان کے درمیان گیپ ہو رہا ہے اور فقہ تیار ہو رہا ہے اچھا تیسری کتاب ہے تہذیب الاحکام اور چوتھی کتاب ہے استبسار یہ سیاہ اربا کے نام سے تشریح حضرات کے نزدیک مشہور ہے یہ دونوں کتابیں محمد بن حسن مصوی نے لکھی ہے ان کی وفات چار سو ساٹھ ہجری کو ہوئی یعنی امام جعفر صادق اور ان کے درمیان تین سو سال کا فرق ہے ٹھیک ہے فقہ تیار ہو رہا ہے یعنی اتنا فاصلہ ابھی فقہ بن رہا ہے اچھا آیا امام جعفر صادق دیکھیے توجہ رکھیے گا میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہا جاتا فقہ جعفریہ فقہ جو ہمارا ہے وہ ان چار کتابوں ثابت ہے سلمان نے ہیں چار کتاب ثابت ہے آپ نے نام بھی سن لیا ان مصنف کی وفات بھی سن لی اور ان کے درمیان اور امام جعفر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا وہ بھی ہم نے سماپت کر لی ٹھیک ہے اب دیکھیے کہا جاتا ہے یہ فقہ امام جعفر ہے ثابت ہے تو اس کا کیا ذہن مطلب آتا ہے کہ امام جعفر نے لکھا یا لکھوایا ہے یہی آتا ہے نا امام جس طرح ہم کہتے ہیں سرکار سے حدیث آئی ہے تو ہم دلیل پیش کرتے ہیں سرکار نے لکھا بھی لکھوایا بھی ہے صحابہ نے لکھا بھی لکھوایا بھی ہے اور نے جو فقہ لکھا ہے الحمد وہ ان کے دور میں صحابہ سے آیا تابی سے آیا وہ موجود ہے تو جب آپ نے کہا کہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق سے منسوب ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے یا تو امام جعفر صادق نے اسے لکھوایا ہو یا بیان کیا ہو تو آپ لوگوں نے لکھ دیا ہو ٹھیک ہے نا اچھا اب آئیے اس دلال کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے فقہ کس نے لیا شیعہ حضرات کے نزدیک چار راوی ہیں جو ان کے فقہ جعفری کی جان ہے ان کے نام سنا فرمائیے محمد بن مسلم ابو بصیر اور برید یہ چار راوی ہیں اب یہ چار راوی کس سے روایت کر رہے ہیں حضرت جعفر صادق سے اور حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں یہ تینوں ملعون ہیں یہ چاروں کونے ملعون خدا کی لانت ہے ان پر یہ گمراہ ہے یہ بدی نے حوالہ سماج فرمائیے رجال الکشی صفحہ نمبر ایک سو تینتیس تنخیح المکال شیعہ حضرات کی مستند رجال کتاب میں پھر نام گراتا ہوں ذرا کی فہرست اٹھا کر دیکھیے الفابیٹ میں فہرست دیکھیے اس کا انڈیکس میں دیکھیے ذرا کے نام کو آپ حضرت امام جعفر صادق نے اس پر لانت کی ہے محمد بن مسلم اس پر بھی لانت کی گئی اس کو بھی گمراہ کہا گیا ہے میں تنقید نہیں کر رہا جو حوالہ اس کو بیان کر رہا ہوں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نہ ہو تو مجھ سے پوچھیے آپ ابو بصیرہ یہ جناب اس پر بھی امام جعفر صادق نے لانت کی ہے برید اس پر بھی امام جعفر صادق نے لانت کی ہے اور اس کو گمراہ کہا ہے اب چار کو ایسے تو جن کو امام جعفر صادق خود لانت کر رہے تو ان سے فکا کیسے آگے ٹھیک ہے اب لانت کیا گمراہ کیا جب پتا چلا انہوں نے گڑا امام جعفر صادق نے بیان نہیں کیا یا تو یہ سچے یا ان کی طرف سچائی کی نسبت کرو یہ تو جھوٹے ہو سکتے امام جعفر صادق جھوٹے الحاظ نہیں ہو سکتے پتا چلا انہوں نے اپنی طرف سے گڑا ہے اور نہیں گڑا ہے تو دلیل پیش کیجیے ایک دفعہ تو روز پاس پڑھیے اب دیکھیے فکائے جعفریہ یہ تو آپ نے تاریخ کے روپ سے سمجھ لیجیے کہ اس کو بیان کن کن نے کیا اس کی میں نے تاریخ آپ کے سامنے بیان کی ہے دوسری بات کہ جناب اب امام جعفر صادق کو ایک مسئلہ بتائیں گے تب تو فقہ بنے گا نا اگر وہ بتائیں گے نہیں تو فقہ بنے گا بنے گا جناب بنے گا اور اگر وہ پابندی لگا دے کہ میری بات کوئی بیانی مت کرو تو فقہ بنے گا تو آگے جو بنے گا تو کھچڑی کچھ گڑبڑ تو ہوگی نا اس میں تو ایک دفعہ درست پڑی ہے میں اسی کافی کا حوالہ دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ میرے سامنے جو کتاب ہے اصول کافی ہے اور یہ جلد نمبر دو ہے اور اس کے مصنف ابھی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلنی الرازی ٹھیک ہے جناب یہ ہے جس طرح ہمارے نزدیک بخاری مسلم کتاب ہے اس طرح اہل تشیح حضرات کے نزدیک یہ کتاب بہت مستند ہے اس میں دیکھیے حضرت امام جعفر صادق اپنی فقہ کو کس طرح روایت کرتے ہیں دیجیے مجھے کہا دیجیے اچھا لي عبد الله یا ابا عمر شار فی تقیت ولا دینا لمن لا تقیتا حضرت امام جعفر صادی کہتے ابو عامر بے شک دین کے نو حصے تقیہ میں ہیں تقیا کس کو کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو یعنی جو بات دل میں ہو وہ نہ بیان کی جائے زبان سے کچھ اور بیان کی جائے حق کو چھپایا جائے تو امام جعفر صادی کہتے ہیں کہ دین کے نو حصے یعنی ایک حصہ تو لوگوں کے پاس ہے نو حصے جھوٹ کے اندر ہے تقیہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے دیکھیے یا ابا شاری لا جس کے اندر بد گمانی کی عادت نہ اس کا دین مکمل نہیں اصول کافی بخاری کی طرح مستل کتاب میں پھر عرض کروں میرے عزیز غلط خیال میری طرف مت رکھیے گا میں تنقید نہیں کر رہا میں حوالہ دے رہا ہوں اگر کسی کو غلط لگتا ہے مجھ سے رابطہ کرے کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے تو پتا چلا جب امام جعفر نے خود اپنے فقہ کو چھپایا تو تمہارے پاس کیسے آ گیا امام جعفر کہتے ہیں جو دین کی بات نہ چھپائے اس کا دین مکمل نہیں ہوتا وہ جب دین مکمل نہیں ہوتا تو فقہ جعفر یہ بند کیسے گیا ٹھیک ہے دوسری حدیث سنیے درد درگار پڑی دفعہ دو سو بائیس یہ اس وقت میرے پاس اصول کافی دن نمبر دو سفا نمبر میں نے ابھی دو سو سترہ کی پڑی آپ کے سامنے جو شیادات کی حدیث ہے اور میں ابھی سفر نمبر دو سو بائیس کے پڑھ رہا ہوں صنعت سنیے صنعت کیا ہے علی ابن ابی ابراہیم ان ابی ان ابی عمیر ان یونس بن عمان ان سلیمان بن خالد قال ابو عبداللہ یا سلیمان او انکم علا دینی من کتم عز اللہ ومن عضا عزل اللہ کہتے ہیں علی بن علی بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے یونس بن عمار سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے سلیمان سنا سلیمان کہتے ہیں میں نے خالد سے سنا ساری صنعت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور خالد کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سنا امام جعفر صادق کہتے تھے سلیمان بے شک انکم دین من آز اللہ بے شک جو اپنے دین کو چھپاتا ہے اللہ اس پر عزت کرتا ہے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جاتا ہے جو اپنے دین کو چھپائے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہو جاتا ہے معزز ومن ابا از اللہ اور جو اس کو ظاہر کرے وہ ذلیل ہوتا ہے تو امام جعفر صادق نے تو کہا جو میری بات کو ظاہر کرے اور دین کو ظاہر کرے وہ ذلیل ہے تو امام جعفر صادق نے تو کوئی نہیں بیان کیا تو آپ بیان کر رہے ہیں کیا مطلب ہے تو جو فتویٰ ہوگا وہ میں نے آپ کے سامنے عبادت پڑھی ہے اور اب آپ وضاحت کر سکتے ہیں پتا چلا امام جعفر صادق ہمارے پاس جو تحقیق آ رہی ہے اور آپ کی کتاب سے آ رہی ہے ہمارے پاس آ رہی ہے کہ امام جعفر صادق سے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک حدیث بتا دیں اس میں لکھا ہو کہ امام جعفر صادق نے فقہ اپنے سامنے لکھایا ہو یا فقہ لکھ کر دیا ہو بلکہ وہ تو کہتے دین چھپاؤ اللہ دین چھپاؤ بکول شی حضرات کے امام جعفر سادی کہتے ہیں ان نقوم اللہ من قتما بے شک جو دین تمہارے پاس ہے اگر تم اس کو چھپاؤ گے اللہ ہو اللہ تمہیں عزت دے گا تمہیں نوازے گا اور اگر تم ظاہر کرو گے اضل اللہ ہو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا تو بتاؤ جو عاشق ہوگا وہ کبھی حضرت امام جعفر صادق کی برائی کر کے اپنے آپ کو ان کے فتوے کے نیچے ذلیل کرائے گا نہیں کرائے گا نا تو فکر جعفر کہاں سے آ گیا تو جناب وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ دین کو بیانی مت کرو ایک اور واضح ابھی سنیے جو اسی کتاب سے پیش کرتا ہوں کہ کن کہتے ہیں لاکھوں آدمیوں نے لاکھوں آدمیوں نے امام جعفر صادق سے روایتیں لی ہیں میں نے حدیث پیش کرتا ہوں میری عوام کے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر اور بھی حوالے اسی کتاب سے پیش کر سکتا ہوں کہ جناب جس میں واضح طور پر موجود ہے شی حضرات نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق ہمارے علاقے میں آئے اور ہم نے ان سے حج کے مسائل سیکھے کیونکہ جب تک امام جعفر صادق ہمارے پاس نہیں آئے تھے ہم اور لوگوں سے پوچھتے تھے تو میں نے کہا دیکھیے آپ کا فقہ امام جعفر صادق سے چلا ہے تو آپ امام جعفر صادق کے ملنے سے پہلے کچھ اور لوگوں سے بھی حلال حرام کے مسئلے پوچھتے تھے پتا چلا کسی اور فکے کا بھی وجود تھا اور کسی اور فکر جو موجود تھا اب دو جواب بنتے ہیں یا تو امام جعفر صادق نے وہی فکا بیان کیا حالانکہ وہ نہیں ہے یا پھر گڑا الحاظ بلّہ ایسا کر نہیں سکتے وہ تو پتا چلا حضرات گرامی کہ انہوں نے کوئی فکا بیان کیا ہی نہیں ہے اب سنیے ان سے کتنے حضرات نے فکا لیا ہے ایک دفعہ پاک پڑھ لیجیے سلام بلکہ ایک حدیث اور سن لیجیے اس موضوع کو آپ کا ذہن جو کہ واضح ہو جائے گا اس مسئلے سے پاک پڑھ لیجیے گا اچھا لکھتے ہیں کہ علی ابن ابراہیم ان ابی ہی ان ابی ابن محبوب ان ابن رائے بن قالا سمیت ابا عبداللہ یقور اما اجید ون کم سلاسا یکتمون حدیثی ما لل تو مہ حدیسن امام جعفر صادی کا فتوا سنیے اور آج فرقہ واریت کو ختم کر دیجئے جنازہ نکال دیجیے فرقہ واریت کا اور آؤ آج متفق ہو جاتے ہیں تو کہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے دین وحید محمد عربی نے پیش کیا دیکھیے میرے ہاتھ میں اصول کافی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ علی ابراہیم ابراہیم روایت کرتے اپنے باپ سے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے محدود سنا وہ کہتے ہیں میں نے رائف سنا اور وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سنا وہ کہتے ہیں ابو بصیر سے ابو بصیر خدا کی قسم اگر مجھے مسلمانوں میں سے کوئی تین بھی مل جاتے تو میں اپنے دین کو ان کے سامنے بیان کرتا لیکن مجھے دین بیان کرنے کے لیے تین آدمی بھی نہیں ملے لہذا میں نے اپنی چھپا لی چھپائی حضرات تو کہاں سے آ جا سکا جافریا امام جعفر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو ایک بھی نہیں ملا تو یہ نٹور لال کہیں جناب کے جناب ہزاروں مل گئے تو اگر یہ جھوٹ ہے یا پھر یہ سچ ہے یا پھر وہ جھوٹ ہے اگر وہ جھوٹ ہے تو یہ کیسے سوچ سکتا ہے اور امام جعفر صادق کی طرف یہ نسبت ہمارے نزدیک بھی غلط ہے تو آپ جواب دیجیے جو آپ کا جواب ہوگا وہ میرا جواب ہوگا میں نے ایک مختصر خاکہ میں پھر کروں دلائل بے شمار ہے میں مختصر کر رہا ہوں کہ میں نے چند حدیثوں میں اختصار کیا وقت میرے پاس نہیں تھا ورنہ میں اور حدیثیں بتا سکتا ہوں جس میں امام جعفر صادق نے کہا کہ جو دین بیان کرتا ہے اس پر لانت اترتی ہے اور جو دین چھپاتا ہے اس پر بھلائی ہوتی ہے تقیا جو کرے اور تقیا کس کو کہتے ہیں دل میں کچھ اور زبان سے کچھ اور بول دو دل میں حق حق کو چھپا لو اور سامنے والے کی تائید کر دو میں کہتا ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی ان کے رگوں میں امام حسین کا خون تھا امام حسین چاہتے تو یزید کے سامنے دین چھپا سکتے تھے تقیہ اگر رائج ہوتا تو اگر یہ واقعی میں بہت بڑی عبادت کی بات تھی کہ اللہ اس پر عزت دیتا ہے تو امام حسین تو سب سے بڑے معزز تھے وہ کہہ دیتے یزید میں تیرے ساتھ مل گیا ہوں اور اپنے دل میں کہتے میں تو بول رہا ہوں تو پھر سنت ادا ہو جاتی امام حسین کرنے لیتے لیکن امام حسین نے نہیں دیا نہ کیا بلکہ شاہ اشت حسین بادشاہ اشت حسین دین اشت حسین دین پناہ سر بات در یزید یزید ہے کہ بنا لا الہ حسین حسین نے کے سامنے سینا تان کر جو دل میں تھا اس کو زبان سے نکال کے وعدے کر دیا کہ تقیہ حرام حرام ہے ہے جھوٹ بولنا جب حسین نہ بولے تو ان کی اولاد کیسے بول سکتی ہے پتا چلا سب من گڑت بات ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے تعصب اور ہر دھرمی کو ایک طرف رکھ کے حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر میدان میں سچ بابانگ دہل رفت مصطفیٰ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مل کر کہے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہم سیاہ کاروں پہ بھی یا رب پیشے محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیار کے پیارے گیسو واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین